حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دنیا میں دو منہ ہوئے یعنی جو آدمی دو رخوا ہوا قیامت کے روز اس کی دو زبانیں ہوں گی جو آگ کی ہوں گی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو تہتر